حضرت سلمہ بن سخت بیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عورتوں سے بہت رغبت تھی میرے خیال میں کوئی مرض اتنی کثرت سے صحبت نہیں کرتا ہوگا جس کثرت سے میں کرتا تھا جب رمضان شروع ہوا تو میں نے رمضان ختم ہونے تک بیوی سے زہار کر لیا ایک رات وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا میں بے قابو ہو کر اس سے ہم بستر ہو گیا جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی قوم کے کچھ افراد کے پاس جا کر اپنا واقعہ سنایا اور انہیں کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ دیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم لوگ تو نہیں پوچھیں گے اگر ہم نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرما دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی والے الفاظ ارشاد فرما دیں گے جو ہمارے لیے آر کا باعث بنے رہیں گے اس لیے ہم تیرے گناہ کے بدلے تجھے کو بھیجتے ہیں تو خود ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ عرض کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کام کیا ہے میں نے کہا میں نے یہ کام کیا ہے اور اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اللہ کا میرے بارے میں جو حکم ہوگا اس پر صبر اور اسے دل سے قبول کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گرتن یعنی غلام یا لونڈی آزاد کر دو میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے میں تو صرف اپنی اس کا مالک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ لو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ پر جو آزمائش آئی ہے یہ بھی روزوں ہی کی وجہ سے آئی ہے آپ نے فرمایا تب صدقہ کر یا فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے ہم نے تو یہ رات اسی طرح گزاری ہے کہ ہمارے پاس شام کا کھانا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کی زکاة جمع کرنے والے عامل کے پاس جا اسے کہ وہ اپنے قبیلے کی زکاة تجھے دے دے اس میں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور باقی سے خود فائدہ اٹھا لینا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ